میں کل تقدیر کے بارے میں بات ہوئی تھی اور کل کے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس انسان کو کیوں آزمایا گیا گیا میں کیوں ڈالا گیا اور امدیال السلام اور وہ اپنی ذات سے کامل بن کر آئے تو اگر باقی حضرات سے کچھ ایسے ویسے ہوتا ہے تو ان کا کسوس کیا حاصل ہے سوال یہ تھا یہاں ہمارے صاحب سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ دو سوال بھی ہیں ایک سوال وہ اسلام کا معاشی نظام اور دوسرا یہ ہے جنت کی ہوا کا تو ہے بہرحال تو کیونکہ یہ جو میں نے اس وقت کہا کہ انسان کو کیوں آزمایا گیا اس کا تعلق بھی کیونکہ کچھ نہ کچھ تقدیر کے ساتھ ملتا ہے اور تقدیر کے ساتھ متعلق ہے ایک خیال سے میرا خیال ہوا کہ کسی دمن میں پہلے صحیح بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر آگے بات چلے دوستو اس چیز کو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ سبار تعالیٰ کی ذات عالی کہ ہے میں بار بار کر چکا کہ جملہ کے ساتھ عالیہ کی جانے ہیں اللہ کی سکتے ہیں اور ہر سکھ جو ہے وہ اپنے ظہور کو چاہتی ہے ہر سکھ جو ہے اپنے ظہور کو اپنے کو ہٹکارا کرنا چاہتی ہے اقبال نے ایک مقام پر کہا ہے وہ اپنے حسن کی مکتی سے ہے مجبور پید آئی وہ اپنے حسن کی مکتی سے ہے مجبور پید آئی میری آنکھوں کی بینائی آئی میں ہے اسباب مستی مستور خوشی تجلی چاہتا ہے حکم ظہور چاہتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب خدا جب حسن دیتا ہے وہ لاپت پائی جاتی ہے فیصلہ فکر ہے تو یعنی ہوتی ہے یہ کچھ ایک شان ہوتی ہے وہ ظہور کو چاہ سکتا ہے اسی طور پر اللہ کی صفات ہیں اللہ کے اندر کی فستے ہیں اور اللہ کی ذات کی صفات کا ظہور اگر نہ ہوتا تو اللہ کی صفات کیسے ثابت ہو سکتی مثال کے طور پر نہیں سمجھیے اللہ عادل ہیں اب کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہیں رزق دینے والے ہیں اللہ خالق ہیں پیدا کرنے والے ہیں اللہ کا باقاعدہ حاصل ہیں حکومت کرنے والے ہیں اللہ عام ہے حکم دینے والے ہیں اسی طور سے اللہ رحمان ہیں ان کی صرف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں پر غن کریں اللہ تبارک مطالعہ کی صرف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایسے معاملات کو عدل کے ساتھ نبھائیں اسی طور پر جتنی بھی اللہ کی فق ہیں اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو کافی وقت چل جائے گا حاصل یہ ہوا کہ اللہ اپنی صفات کا ضرور چاہتا اور دیکھیے اگر ہم اللہ کو خالق مانیں تو خالق کی سس پر ضرور کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ خالد مخلوق کو پیدا نہ کرے خالد کی خود کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے جیسے دیکھیے انسان کے ہمیں اسے بھی وہ عالم عالم احمد کہا ہے اور اللہ نے اپنی اپنی کتاب کا کچھ نہ کچھ اس نے پتے ڈالا ہے اللہ کی کتاب اس کی شان کے ساتھ ہے انسان کی کتاب اس کے ساتھ ہے بلا کے کروں بات تو ذرا کو جانا چاہیے اور کیا کروں بہرحال دیکھیے انسان جوان ہوتا انسان جوان ہوتا ہے اس کے اندر چاہت پیدا ہو جاتی ہے اور اس چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کرے چاہت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کرے اور اگر یہ چاہت نہ ہو تو تقاضا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ علوم چاہتے ہیں ایسے سوچتے ہیں کہ چاہت بالکل ہے ہی نہیں ہندو یعنی کے ساتھ چاہتے ہیں تو وہ نظر میں صاحب کے ہیں تو وہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں اور ہندو کے ساتھ چاہتے ہیں تو وہ نظر میں صاحب کے ہیں تو وہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں اور اگر سست ہے انسان میں رضویت تھی ضروری ہے تقاضا ہے تو یہ شادی کا تقاضا پیدا ہوگا کسی بنا پر بات بہت دور جا نکلتی ہے آپ کے سے ممکن ہے بابا کلکتہ میں گئے ہوں یا نہیں گئے ہوں کلکتہ میں کالی مائی کا مندر ہے کالی مائی کا مندر ہے اور وہاں کس عمر کی پرستش کی جاتی ہے میں زبان میری جڑا نہیں کرتی کہ میں کہوں اسی طور پر جنوبی ہند میں بہت سارے مندر ہیں اور ان مندروں کی حالت دیکھیے دیو چاہیے وغیرہ وہاں ہیں ہندوؤں میں تو یہ تمام ایک چیز کا انہوں نے انسان کو خالد کا مذہب سمجھ کر انسان کے وہ احساس ہے کہ خالد کی ہے تو انسان کو پیدا کرنے میں کچھ حصہ دیتے ہیں ان کی باقاعدہ پر ہوتی ہے ہمیں میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا کہ جو یعنی قبل تاریخ کی ہے میں نے کلکتہ کا نام لے لیا آپ جا کر کاروائی کے منتر میں دیکھ سکتے ہیں اور جنوب ہند کے بہت وہاں جو ہے مناظر ان میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اگر کتابوں میں آپ دیکھنا چاہیں تو کے لوگ کی کتاب ہے سمجھ میں اور اس میں بھی بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کسی طور پہ مدر انڈیا کتاب ہے انگلش میں اس میں پڑھ کر آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں اور ہم نے یعنی اس پتھر کی اس مورت کے یہ چیز یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خالقیت کا ظہور ہے تو خالق کے آگے چکا جائے بہرحال جس جو طرف نکل گئی میں نے اس کا کہا تھا کہ تم یہ انسان جب جھکتا ہوں تو خدا سے جب جھکتا ہے تو کیوں جلدی کر دیا جایا کرتا بہرحال تمہیں نے اس کا کہا تھا کہ خاص جیسے انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اسی طور پر دوستوں ایک خدا کی صفت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا میرا میں ضرور کروں اور میں چاہے تو جاؤں کسی سیائی کے کا ایک قول ہے آپ ان کا سفر خط میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا چاہوں خدا نے پسند کیا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے مخلوق کو پیدا کروں اور یہ کیوں پیدا کیا گیا یہ اس لیے کہ الہی اللہ الہی کتاب کا ضرور عمل عمل ہو اور اب دیکھیے اگر مخلوق نہ ہوتی تو خدا ان کے قدوس کی صفت خالقیت کا سجود کیسے ہوتا لوگ بھوکے نہ ہوتے خدا کی وفاقیت کا سجود کیسے ہوتا خدا اگر ایسے بندر نہ ہوتے کہ اس پالنے کی ضرورت ہے تو خدا ان کے قدوس کی رنگیت کا سجود کیسے ہوتا اسی طور پہ اگر لوگ ان میں آپس میں جھگڑا وغیرہ نہ ہوتا تو اگر اس کا سجود کیسے ہوتا تو یہ جتنی بھی یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کتاب کے وقت پر ضرور ہے اور اسی دنوں کے پیڑ ہے کہ جنور کاسن اور نہ انسان کو ہے تو میں پھر ان کر آیا ہے اور کم بن کر آیا ہے اور اللہ کی کتاب کا ضرور اس میں سب سے زیادہ ہے اسی دن کو کا پیڑ ہے کہ انسان جو ہے وہ عالم اخر ہے باقی دنیا جو ہے وہ عالم اکثر ہے باقی جو کچھ جہاں آپ دیکھنا چاہیں آپ پورے عالم میں جو دیکھیں گے اگر آپ کھل جائے انسان تھی تو انسان کو سب کا اسپیسیمنٹ جو ہے اپنے ساتھ کے اندر دیکھ سکتا تمام چیزوں سے اور یہ بات ہے لمبی بات تو نہیں جس میں میں اس کو چھوڑتا ہوں اور میں بھی یہ کر رہا تھا کہ کتاب میں کے پیدا کرے اور کتابوں نے تین کتاب کے ضرور کے لیے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا لیکن خطاب چاہتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا ہو جو مخلوق کے ہر لحاظ سے قانون ہے مکمل ہے اور اس کے اندر میری کتاب جو ہیں ہر حق سے ثابت ہے اور اسے وہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا تھا اور اسی گنا سے انسان کو خلیفہ بنایا اللہ قبار بتانا نہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسی استفادیں رکھ دی تو ان کی اہم بھی وقت دیفاق اور کفایت رکھ دیے کہ جن کو اگر پر استعمال کر دیا جائے تو انسان جو ہے آئینہ ہے کفاق کفاق ہے بن سکتا ہے خدا عادل ہے انسان عادل بن سکتا ہے خدا وازق ہے انسان مسافیت کی خدائی خدا سے کو لے کر لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے خدا سچا ہے انسان سچائی کے خاطر تک کے رخ پر آ سکتا ہے یعنی جہاں تک کا پیر ہے اور جب میں آتا ہے ان میں وہاں خراب تھا آگے سورت اللہ تعالیٰ متعالیٰ نے انسان کو اپنے اپنی سفارت کے خاص اوپر پیدا کیا یعنی اس نے نقشہ رکھا کہ یہ کے سفارت کو اپنے اندر اپنا سکتا اور اسلام نے کہا تہنتی بے اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق کو پیدا کر لو اور کسی چیز میں اگر اس کی استعداد اور صلاحیت نہ ہو تو آپ اسے وہ چیز دے نہیں سکتے تو انسان یعنی خلافت کے رخ پہ خدا حاصل ہے انسان بہت کے پر آ سکتا ہے اسی طور سے میں نے خالقیت والی بات بتائی خالقیت کا حق یا خدا حالت خالق حقیقی ہے اس کا ایک اثر ہے انسان کے اندر سے چاہیے دے سکتا ہے اسی طور پر مختلف کتاب کا نظر جو ہے اگر انصاف بن سکتی تھی تو وہ انسان بن سکتا تھا اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ افسر جو تھے یعنی انبیاء علیہ السلام بن سکتے تھے اور انبیاء علیہ السلام میں جو سب سے افسر تھے ہمارے آپ مولا خدمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرانی کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی مذہب ہے اللہ کی کتاب جس قدر آپ نے اپنے اندر کے موجود ہیں اور آپ کس طرح قابل مکمل اللہ کے خاتے پر آئے ہیں کوئی دوسری مخلوق محمد اس کے نقشے پر نہیں آئی خدا کی کتاب کا اظہار محمد کی ذات کے علاوہ اور کسی ذات سے اس تقریر کے ساتھ ہوا ہے جیسا کہ محمد کی بنا پر ہوا تو اس بنا پر جو حدیث ہمیں آپ نے سنا ہوگا یا خلاف سب کی روایت ہے اگر محمد لسم نہ ہوتے لوگوں نے تو سورج ہو تھا لیکن ایسے روایت کے ہے گھر لا ہو اگر محمد لسم نہ ہوتے تو ہم اس مخلوق کو پیدا نہ کرتے یہ مثال عالم کا نہ کیا جاتا ہے تو گویا کے کیونکہ محمد لکن اللہ کے خلیفے اعلیٰ ہیں افضل ہیں اور اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ اپنانے والے خدا کو سب سے زیادہ جاننے والے اور خدا کو سب سے زیادہ بندگی سے کرنے والے خدا کے عظیم کے سب سے زیادہ حامل اور خدا کی صحت کو اپنے اندر لینے والے ہیں اس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نب قرار دیا تخلیق آدم کا بات اس لیے تخلیق آدم کا اور انسانیت کو پیدا یا مخلوق سے تعداد رکھنے کا خبر حضور کی بات سے اس لیے قرار دیا گیا کہ حضور سے جو تھے وہ خدا کی سات کا سب سے بڑا مذہب تھے اور خدا کے کمالات کو اپنے اندر سب سے زیادہ والے تھے اور یہ بات حضور کیا بات کہ اللہ اپنی کتاب کا حضور چاہتے تھے انہوں نے خلافت الہیہ سے قائم کیا خلافت میں خدا کے ہاتھوں میں سب سے اونچے بچے تھے کے بعد اور کے بعد خدا کے حکمت چلنے والے اور اس کے بعد جب چلتے چلے جاؤ آگے تو آپ انسان جو ہے اگر اگر انسان تقریب طور پر نہیں قانونی طور پر نہیں عملی طور پر اگر خدا کے آسمان کا شریعت کے رنگ آسان اللہ سے جو کہ خدا سے مدنی کے طریقے سے اترتے ہیں ان کو مان کر خدا کا خلیفہ نہیں بنتا تو خلافت کا ایک ایک حق جو ہے وہ اس سے ہوا کرتا مثال کے طور میں مت کروں خدا خالق ہے حاصل میں ہاتھ سے اللہ حرف اور اللہ حدا کے مخالف اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہے پوری محمود کے اور کتابی الہیہ کا ذریعہ تقریری لحاظ سے غیر نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کائنات کا نظام کائنات کا نظام کائنات دنیا وغیرہ کی جو چیز ہے اور آپ کائنات کے نظام سے دیکھ کے انسان میں نے پہلے کے بارے آدمی کیا تھا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا تعلق اور بڑا سے بڑا ملک ملک جیسے کسی چیزوں کی ایجاد کرتا ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا دنیا کا سب سے بڑا ملک اپنے کسی مادے کو کسی نیٹر سے پیدا کر سکتا ہے اپنے ہر ہاں سے لا سکتا ہے صاف کھلی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے اگر میں کسی چیز کو حقیق میں نہیں لائے گا کیونکہ یہ حالت حقیقی نہیں اور جو خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں شروع میں زمانے تاریخ سے شروع کر دیجیے جب انسان نے یہ برتن بنانے شروع کیے تھے مٹی کے برتن کے مٹی سے برتن میں لوہے کا زمانہ اور کا زمانہ ہے اس زمانے سے لے کر آپ کے پاس ایک تک ایک تک آ جائیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان جتنی بے سائنس سے متعلق کی جائیداد ہے یہ سب کی سب اللہ کی پیدا کی ہی تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں تو سب کے ساتھ ہیں جس انسان نے اپنے اپنے سے نتیجے اور محنت کے دیکھ میں پیدا کیے کہ اللہ نے اس میں کرتی تھی اور صلاحیت پیدا کرتی تھی خدا کا تعلیم اس دنیا میں تقریب کے ہاتھ سے بھی ہے کہ جو سب جس وقت پر محنت کرے گا اللہ اس وقت کی رہے سے سب آسان سکتا چلا جائے گا آپ جو انجینئر آپ انجینئر کے روپ پر محنت کریں گے آپ بہترین قریب انجینئر بن جائیں گے آپ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کی لائن پر محنت کریں گے بہترین ڈاکٹر ڈاکٹر بن جائیں گے آپ کسی ایک ٹیم کے کام کرنے والے ہیں اس کی محنت کے نتیجے کے طور پر حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کریم کا اشارہ بھی ہے اور حریف میں بھی آتا ہے کہ جو اس اس چلتا ہے ہے اللہ ہوتا پر آسان کر دیا کرتے ہیں تو اور تقریبی لحاظ سے اس زمانے کی بڑی سے بڑی ایجاد سے اندابات کو لے لیا جائے خدائی کے اطاف میں بے کر انہوں نے کسی کفاط کو جاننے کی کوشش کی کفاط کو جوڑا کتاب کو توڑا اور ان کفاط کے خسائی سے اور جو کسی اندر مادہ نظر کیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم تم سے فائدے کو حاصل کیا کبھی ایک سے دو سے ملایا کبھی تین سے کو ملایا مختلف ایلیمنٹ سے مختلف چیزوں کو دیکھ ایک ایک انہوں نے سائنس کی کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا ان میں نے جب اخبار کی بات کی تھی آپ کو یاد ہو گئے تو میں نے یہ کیا تھا کہ تمام خبر اشیا خفائی کے اس اشیا سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت میں ہے اور جو بھی ایک قسم کی خدا اندے کے دور کی تقریبی خلافت ہے خدا ہندو قدوس کی ایک تقریبی خلافت ہے لیکن یہ جو خلافت نہیں جس کو تجویز دیے جائیں کیونکہ اس میں خدا کے قدوس کی جملہ خطاب کا ضرور نہیں ہوگا انسان خریدا بن کر کے کام نہیں کرے گا بلکہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں معمولی جانوروں میں بھی ایک مارتا ہوتا ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ہاں جی وہ جو انسٹنٹ ہوتی ہے جانوروں کے اندر اس کی گھلاسے میں بہت میں بنا لیا کرتے ہیں سات مچھلی کے کو آپ دیکھیں تو آپ یقین کیجیے کہ یہ ہفتے گان جو ہوتی ہے یعنی آپ آٹھ گاڑیوں کی جو ہے یہ کہانی کی شکل ہوتی ہے آپ کا ساتھ ناپ ناپ کے بعد میں بنائیں تو اتنی کام نہیں ہے کہ اس کے لیے اور آپ کس سے وہ اس کے بعد میں ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بناتی ہے شاید اس کے اندر وہ مکانوں کے اندر بناتی ہے اور یہ کافی اسے کس نے سکھا دیا چونٹی کو آپ دیکھیے چونٹی پھیلتی ہے نام کے اوپر اگر آپ وہ جاتی ہیں اور آپ نے جب مطالعہ کیا ہے ہاں جی، تو آپ کو معلوم ہوگا ایئر لائن سے چلتی ہے اگر آپ اس جگہ سے کافی سے لے کر تھوڑا سا چھین دیں اس وقت ایک ہی سڑک پہ آپ کو دکھاتے نہیں تو وہ پریشان ہو گیا کہ کریبے بھاگے کی کریبے بھاگے آپ کو دیکھیں ان کی بھی ماننا وہ بھی کرتی ہیں وہ بھی سمجھتی ہیں وہ کس بنا کر ہے چین آپ کو جہاں تک کی جہاں نہیں ہے آئے تو جہاں چین تک پہنچ جائے گی تو یہ ہے مشکل اور یہ ویلو ہے اور یہ کر رہا تھا کہ اگلا سے حوالات میں بھی موجود ہوتی ہے تو یہ انسان اگر خدا کی شرکت کا چیز ہے شاہکار ہے تو جب یہ شاہکار اور اپنی رزمت کو کسی وقت پر ڈالے گا تو خدا ناگر کے لحاظ سے اس پر کو پسادہ کرتے چلے جائیں گے لیکن جب تک انسان کیونکہ مقصود تکلیف خدا کی مارک تھا اور ایسا نہیں کیا تو جب تک سائنس ہمیں خدا کی راہ پر نہیں کی اور ہم مخلوق لوگ منتخب ہم کراتے ہیں تو اس وقت ہم کہیں گے کہ ہم خلافت صحیح وقت پر نہیں ہے بلکہ ہماری یہ پردن ہے یہ پردن ہے ہم بگڑ چکے تو ہماری سائنس اپنے مقام پر نہیں رہی اگر اس کے مقابلے میں آپ ایک مسلم سائنٹسٹ کو لیتے ہیں ایک ہر مسلم سائنٹسٹ ہے جو محنت کرتا ہے اور ہر ایجادات کرتا ہے کہ ہر ایجاد کے اندر جو چیز مجھے دکھائی دے ہے وہ اپنے ہر پر اتنا سمجھتا ہے ایک باری تک جاتا ہے اس کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں جنگل میں ہدے کو پیڑتا ہے تو اسے وہاں بھی پورا کا پورا نکالے الگ کا سب سے کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ نے ایٹم کو اگر ٹوٹے ہوئے کے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایڈم کے اندر بھی پورا کا پورا جا کے نظام سکتا ہے اس کے اندر بھی پورا کا پورا مسائل چل رہا ہے تو وہ ضرورت ہے کہ تین کی لوگ سے کروڑوں کی تعداد میں آ سکتا ہے اس کے اندر جس نے یہ نظام کے کام کر دیا وہ زیادہ خارج ہوگا سر اللہ ہم اور تمس اللہ گئی کال گئی خدا کی جس نے انتہائی کال گئی کے ساتھ بنایا تو مسلمان کام کی انسان کی ہر انسان کے بات کی کرے گی وہ سائنس کی طرف کرے گا تبدیل نہیں کرے گا نہ گھر پہ آئے گا ہر گھر کے جان دی بچے لگتے ہیں جانوں گا میں اس مضبوط سب سے آنے میں اور میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کی آپ کو رہا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں میری یا سائنس کریں سے میری مرتی رخ کیا ہو رہی ہے جس کا سائنس کو منع نہیں کیا یہ بڑے ضرورت سے وہ

ہم نے کہا کہ مودی نہیں بنا سکتا سر اسلام بھی بنا سکتا ہے اسلام سر بھی منع نہیں کیا اسلام نے ایک تقریب کی سائنس کی اور کی طرف کی یاد میں پڑھتے چلے جاؤ لیکن یہ من جو تجھے ہم نے کچھ دے گی مگر مگر اپنے اللہ کو یاد رکھنا لیکن چیزیں ہونے سے خدا سے بات نہ ہو جانا تو میں نے سے کہا تھا کہ انسان اس وقت بھی ایک ہلاکت کے وقت آتا ہے لیکن میں خود نہیں جانتا کہ میں اور اس وقت کو آپ دیکھ لیجیے تو میں نے کہہ رہا تھا انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور خدا کا صرف جو بھی ضرور تھا اللہ تعالی آپ ہر یعنی پیدا کر دینے والا حیات کا دینے والا زندگی کا دینے والا مانتے اور جو زندہ کرتا ہے اگر وہ مار نہ سکے تو اس کا کمال ہو یا گا گھر کمال ہو جو زندہ کرتا ہے اس کی بات کے لحاظ سے لازم بھی میرے مار بھی سکے وہ میرے پاس نہیں ہو اور اس کی شان کے لحاظ سے یہ پہچان نہیں ہو اور اس کی نکھاڑ جو گا اپنے میں نہیں جاتا اس مثال پر لکھا بنانا ہوں تو دیکھو پیلا ہوتا ہے پیلا پہاڑ پہاڑ میرے میری کے لحاظ سے بہت اونچا ہے آسمان کے لحاظ سے بہت اونچا ہے اور جہاز میں چلے گے نیچا وہاں پہ بہت اتنا پسیلا معلوم ہوگا یعنی ایک اسی دو مسلموں سے دو افراد کو لینے کی خدا کی طور پر چیز چلی جائے گی وہ مارنے والے ہیں تو اس وقت میں برائی نہیں رہے گی اچھائی ہو جائے گی کیونکہ خطاب کی تکلیف نہیں ہوتی پہلی چرما میں جب خدا کا تصور یہ نہیں تھا ہندو میں ایک تصور کرتا وہ خالد کو بنوا آپ دے دیتے ہیں اور ممکن طور پر مہین کی صرف جو ہے ناگوں کی صرف میں سکھ وہ دے دیتے ہے یا اسی طور پر آپ میں آ جائیے ایران قدیم ڈالے میں ایران قدیم ڈالے میں یہ فرق سکتے کہ خدا جو ہے وہ اگر اچھائی کا خالق ہے تو برائی کا بھی وہ خالق ہو سکتا ہے اور یہ خدا کی نسبت میں برائی نہیں ہوتی ڈاکٹر جب منڈر لگاتا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ برائی نہیں اور اگر نئی مطلب لگاؤں میرے پاس وہ بھی ہوگی ان سے میں جو ضرورت پڑے گی کہ اتنا ہو جائے گی نہ لگاؤں گا کوئی مر جائے ابھی مجھے ہفتے میں گھر میں لگ جائے لگتا ہوں کہ تین کا گھر میں ہفتے میں لیکن اگر وہ باخل ہے کوئی میں کوئی کوئی بات نہیں آئے گی کیونکہ وہ کسی اور حد سے کر رہا ہے تو خدا کی نماز اگر اور اس گنا کو انہیں ان تمام کتاب سے جو کہ ایرانی تہویم کے سے خدا کے ساتھ متعلق نہیں تھی انہوں نے اسے کہا کا پیدا کرنے والا ہے اور ان میں چکر چلتا رہا اور وہ آرمنٹ تھے اور ہندوستان والے سامنے والے تھے ان کے ہاں یہ برے رقم استعمال ہوا اور ان کے ہاں اچھے رقم ہوا جہاں یوگا جو ہے ہندوؤں کے رقم انجلیہ کا تیرنا نہیں آنا چاہیے انسان کے طور پر عمارت بنائی ایک انجلیہ کا ہوں گے آپ چاہتے ہیں میں ایسی عمارت سے اس سے بہترین عمارت بنا سکتا ہوں لیکن میرا سمجھ نہیں کہ اس عمارت کی ایک روپ کی میں اٹھا سکوں چاہے اسے پانی انجلیہ کہیں تمہارے کی ایک روپ نہیں ہٹا سکتا اور عمارت بنا سکتا ہے جہاں پانی انجلیہ نہیں بنے اسی طور سے وہ خدا بنا سکتا ہے خدا نہیں سکتا پانی خدا نہیں بات سمجھ لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ کتاب کا بار میں جو ہے حکمت کی طاقت میں ہے وہ بغیر حکمت کو نہیں کرتا آپ کا معمولی بات کیسے ہے اور معمولی بات ایک جو ہے بغیر آپ کو سنجھے نہیں کرتا تو آپ کے پاس وہ کیسے تمہارا ایسا وہ کر سکتا ہے جو دوسرے اسی کے خلاف ہو بہرحال مجھے یہ تھا کہ کتاب نے اپنی کتاب کا مذہب بنانے کے لیے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں دونوں سکتے ہیں انسان نے دونوں سے سرکے نظر ہم جنا نے انسان کو اللہ نے لہنگا فطرت کیا یعنی اس کی فطرت میں رکھا کیا بھلائی کا کرنا بھی ہے برائی کا اور ہمارا رہا رکھ رہا برائیوں میرا بلائی میں فلک رکھتی رہتی کرتے بھی بھلائی کی طرف جب کہ آپ اپنی استعمال میں کمی چاہ سکتے ہیں اور ہوں مد کو سے خبر کیا تھا میں اس اس اس کا کا کا سماج جواب تو میرے آپ آپ کیا کیا قانون خبر میں فائدہ پہنچا دیکھو کے کے سانسد جو خاص امیر زمین آسمان ہم نے سوچا ہوں یہ لکڑی ملتا ہے یہ سورج ستارے ملتا ہے لیکن ہاں ہم تو سمجھتا ہوں اور اور یہ یہ سب ہے لوہا ہمیں دوڑ کر دکھائی دے اور تھی ایک سوکھ سب یاد آیا کہ مجھے بچے کا بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہیں مان سکتا ہے سائنٹکتا ہم کہتے ہیں تمہارا نہیں ان اگر پہلے تمہیں ممکن کہہ دیتا تو ایٹم کے بھگوان کو توڑ دو تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں کیسے ٹوٹ سکتی ہے لیکن جب آپ اس مقام تک پہنچے تو آپ نے ایٹم سے آگے والی چیزیں بھی حاصل کرنی شروع کر دی اور کون والی چیزیں بھی حاصل کرنی شروع کر دی اسی بنا پر جب آپ کے دل کی مدد کرے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز کے اندر نہیں کافی وطن جس آج سے کوئی چالیس پچاس پینتالیس سال سے اس کی بات ہے یہ کلکتے کے ایک مظاہر تھے ہمارے ملک کے اندر بہت نام تھا انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو معلوم کیا کہ جو پودے جو ہوتے ہیں پودے میں بھی میرے مادہ ہوتے ہیں میرے مادہ ہوتے ہیں تو اب تعلق میں چاہتے ہیں قرآن میں ہنستے تھے قرآن میں پورے یاسین نے کہا کہ دیکھ ہم نے بابا کی کس میں میرے مادہ ہم ہنستے تھے کہ میرے مادہ بچے میں چاہتے ہوگا فلاں میں چاہتے ہوگا اور خدا نے بتا دیا جب سائنس اسلام اس چیز پر نہیں میرے دادا ہوتا ہم نے کہا کہ جہاں پورا بھی کہا وقت آئے گا کہ آپ کو بولیں گے آپ یقین کر لیں گے تو ایک اندر کی خراب ہوتی ہے مہاراج نے کہا تھا کہ ایک پتھر پتھروں کے اندر میں طاقت نہیں کے اندر میں طاقت نہیں اگنی حوالات کے اندر کے پیسے کے بھی کہ خدا کے امر کے خلاف کر دیتے ہیں جو چیز انہیں حکم دیا جاتا ہے تو فکر طور پر اسلام کے لگے میں ہم کر کے بچے ہیں کرتے رہتے ہیں پسند آئے اسی طور پر ان سے ان کی مخلوق ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے جتنی آسمانی کتابیں ہیں کتاب آئی ان سب میں ان کا تبصرہ آیا ہے فرشتے فرشتوں کا ان لائن جو ہے وہ فرشتوں کے جو تلاش ہیں ان کے متعلق نہیں عقیدہ جو ہے تو فرشتے گنا نہیں کر سکتے فرشتے گنا نہیں کر سکتے ان کی صرف یہ ہے کہ قریب معلوم میں ہوں وہ ان کا سکتے ہیں جو ان حکم دیا جاتا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے میرا کے خلاف ہم نے اللہ کی آدھارت مسلم ہیں ان کو ہم لوگوں کے خدا کا ہوتا اور اگر انسان کو بھی پاسے ہی بنا دیا جائے گا جیسے فرشتے نے سمجھا تھا کہ خدا کی تقدیر ہے جیسے فرشتے کا دیا انسان کو بلکہ تاج کے لیے کچھ کمت ہے تو دے دیا پاس کے لیے فرشتے کافی تھے لیکن یہ گھر دے تو کسی رقبال نے انسان پر کہا اس کہا کہ کہتا ہے کہ مقابلے بندگی دے کر مجھے انسان میں سدا یہ گے بندگی میں کیا بیٹھے ہوتی ہے بندگی میں کیا چیز ہے یہ دوسری مسلم ہے کیا کیا سدا لوں خدائی انتظامیہ سب سے کہہ رہا ہے خدائی وہ کہتے ہیں خدائی ان کے سامنے خود کو تر ہے خدائی گرد خدا بندہ خدائی گرد تر ہے خدا بندہ خدائی گرد تر ہے مگر یہ بندگی کب تک ملا یہ گردے سب نہیں سننے کی گرد یہ سونے کی گرد تو اس بار میں انسان نے کہا کہ جدہ سنتے میں نظر پیدا مگر ہم چاہتا ہے ایسے ایسے راستے مل جائے لیکن نظر تو پھر دل دیکھتا ہے ہے خدا تب اس سب آگے سے اندر کی طرف سے واردات ہوتی ہے تو میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس نے مقام پر کہا لگائے لگائے شدھ میں جدھر گاہ نے جدید میرا سدایا جس سے جب جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے صبح یاد میں میرے دل کو پارا پارا کر دیا اور میں پیر سے پتہ کرتے ہیں میرے دل کو پارا پارا کر دیا میں نے اس کا کہا تھا کہ بندن اور سلائی کے بندن یہ وقت مطلب تک پیچھے نہیں ہو سکتے تھے سے تک سکتے ہندوستان کے اندر دو بہت ساتھ نہ رکھ دی جائے اچھا بھی کر سکتا ہے برائی کر سکتا ہے اگر انسان کے اندر ماتا ہی نہ ہے برائی کرنے کا مثال کے طور پر میری نظام میں کسی غیر سے دیکھنے کی چاہے بھی پیدا نہیں ہوئی تو میں گاجر سے بات کر دیکھوں گا بغیر گاجر کے دیکھوں آج تک پہلے گاجر کے اندر دیکھ رہے تھے تاکہ کسی کو پتا نہیں چلے لیکن اللہ نے آتا ہے ان مہیلا نے پاؤں سے پاؤن بنا رکھتے اللہ ہماری آنکھوں کی بھی جو سلامت ہوتی ہے اسے بھاپ لیتا ہے جو تمہارے دل کے اندر کی چاہتے ہے اسے بھی سمجھتا ہے اس کے ساتھ چھپائے گئے تو بھائی آج یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ میں کیا ہٹنا ہے بنا آپ نے کرنی تو آپ کا ریٹ لینے کا سوال کیا ہوا دل سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار دیکھوں اور بار بار دیکھوں تو حکم میں ہوتا ہے تو ہاں؟ کہ راجنا دن کر دوں کہا دیکھا دن کیا رہتا ہے کہ میں آر دن کو ولند پہلے میں تیسرے میں داخل ہو جاؤں چاہتے مت کر تاکہ کچھ دن کے لیے میں ان کا ایکتا چلا جاؤں ہاں؟ اور جو شکار ہوگا نا دوسرے کے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ پسند ہوتی ہے اٹھتی ہے یہ تاکہ ہو جاتی ہے تو اگر دوسرے نے تاکہ کر دی تو تم بتاؤ ان سے پتہ نہیں کون سے جہنم کے گھر میں جا سکتے تو بھائی آپ نے میرے کہا تھا کہ انسان کی چاہت ہے مال کی چاہت ہے اعداد کی چاہت ہے دنیا میں حکم ماحول ہر بہنا ہر برا پور مسم چاہنے والے سب خبریں اور کھانے میں انسان کے اندر عملہ ہے اس کی آئی کے لیے چاہتے چاہیے کی ہوئی پہلاگڑوں کی ہوئی سونے کے چاند کے بھیڑوں کی ہوئی پرانے زمانے میں میرے وجہ سے ہی تو اس زمانے میں ایک میں پتنگ اور کے پاس دے گا ان کا پتا یہ سب بہت کی خواہشیں ہیں اور اسی طور پر بڑھنے کے پاس گے ان کی گے ان کی پائی کہیں یہ سب دل میں چیزیں باعث اور ان چاروں سے اللہ حسین اسلام کا ایک نتیجہ جانا اس کے بعد چاہے کو متعینہ نہیں چاہتا چاہتوں کو سے کا پابند بنانا چاہتا ہے چاہے کون سا نہیں چاہتا چاہے کون سا کا بند کرنا چاہتا ہے اور جو پابندی میں ہوتی ہے انسان کے لیے گرا ہو جس چیز سے لیا جاتا ہے ایسا نہیں رہتا تو اب انسان اگر اپنی چیز چاہے تو ان دے دے میں کہا کروں کہ ہم ایک گھوڑے پہ جا رہے ہیں گھوڑے کو اسلام نے مارنا نہیں سکھایا بلکہ گھوڑے کو لگام دینا بتایا ہے اسلام میں خود کشی نہیں خودکشی ہے خوشی نہیں خود کرتی ہے کسی کا پڑے کرتے پیٹروں کو کسی کا رہے کھول کو جہاں خراب آ جائے وہاں سے اپنے آپ کو دیکھ لو دیکھو ایک آپ کی موٹر ویسے پین ویس کی موٹر ہے اور ایک کھڑے کھٹے ویس کی کئی چلتی ہے سبھی ہے اسے اگر کھڈا آ جائے کھڈا آ جائے آپ کھڈے کو دیکھ کر تھوڑا سا بھی آپ کے شہر میں روز معاملہ ہے تو آپ اگر لے کر جا کر ان کی نہ ہو جائے سے جا رہی ہے اور خدمت انگریز میں لگائی لگائیں گے کیوں کہ اگر میں نے ہوا تو میں خطے میں چلا جاتا ہوں خدا ہے اس نے تمہارے اندر ان چیزوں کو رکھا اور پھر کہا کہ دیکھو خطے سے آ جائے تو گرے لگا دینا وہ ریس ہے جو انسان سے روکتے ہیں ان چیزوں کے پھیلنے سے جن کے اندر انسان کی ہلاکت کے بارے ہے ریتی میں اور ہوا کے سال میں جو آئندہ آنے والی زندگی ہے یہ کے لائن سے دنیا کی زندگی جو ہے یہ کے لیے کہ بہت وقت آپ نے دیکھا بہت بڑا وقت ہوتا ہے اس کی جب زمین کے نیچے سبھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے بہت سبھی سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے گارڈن ہے یہ کلکتہ میں اس میں بعد تک کیلیفورنیا لیے نے میں دیکھا تو نہیں لیکن پڑا ہے تو کیلیفورنیا میں زیادہ وقت ہے اس میں چار سو ووٹ میں اس کو کم کر جاتی اور وہاں بتانے کے بعد ہم کل سکتے ہیں یہاں ہم دیکھ بھی چکے اس میں ایسے ایسے وقت ہیں تو یعنی کس میں وہ ایک ایسا وقت وقت ہے کہ اس کے جو چلے آتے ہیں پہلے ان کو ہماری ٹائم ڈاؤن کرنی شروع ہوتی ہے ہمارے تو گاڑی آگے جاتی نہیں وہ کرتے ہیں تو ان کی پیچھے کام بن جاتی ہے زمین میں ہاں؟ چلی جاتی ہے تو وہ سکون کے سکون لگے ہوئے تقریباً نیل کے ساتھ لے کر پھیل کرے اب جس طور پر ہے اب لوگ اوپر کا حصہ بہت زیادہ ہے اسی طور پر دوست دو اسلام کے نزدیک دنیا کی زندگی انسان کا بیج ہے جس سے کا بڑا وقت پیدا ہوگا زندگی اس کے ساتھ شروع ہوگا اور کا خاص پر فیصلہ چلا جائے گا خدا کے سامنے ہماری زندگی کا بہت فائدہ ہوا وقت ہے اور اس طرح سے پورا رکھنے والی چیز ہم اپنے بیچ میں ڈالنے سے تو خدا تین دیکھتا ہے ہمارے ہاتھ کو اس طرح کیا جاتے ہیں اور یہ کس سے آج ابھی ہمارے بس ہے ان کو کس طرح میں کس کی پتنگ نہیں سکتی تو ہے تو پھل نہیں ہی ابھی آتے اس کے میں بیٹھ جائیں تو ہم نے ہمارے پینے سے باہر نہیں چھوڑ دیتا ایسا ہم سے لگا دے کہ تم جما کرو جمع کرو تمہاری جو ٹیکانے بھر جائیں گی جن پہانوں کی گلا کر تم اگر آواز اٹھاروں میں حاصل کر سکتے تھے تو ہم اس سے کیوں احترام کریں جو الہیہ کافیتا انسان کی طرف کی یاد کے لیے ہے وہ کافی کے کسی سارے سارے کا حقیقت ہے کہ ہے یہ آپ نے انگور کیا ڈھنگ وقت دیکھا انگور کے دیکھ جتنی شادی تک طرح سے اتنی شاخری سے جاتے ہیں کہ ضرور اور ہے پیپر جو ضرور جائے انہیں ساتھ ملتے تو بجلی کو آپ کو پابند کیا ادھر انہیں سے کمایا سے نکالا جتنا لوگ کرے گا تو یہ دیکھ کے آپ نے دیکھی ہوگی ساتھ میں بیٹھے ہوں گے آپ کو بجلی ہے جس میں ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور اس لیے ساتھی نیت کا نقصان پہنچتا ہے تو ہم جاننے تھے میں تو سیکھتا ہوں تو کتنا خراب تھا ان کا کچھ کم تھا تو سات منزل کا ہوٹل تو پیرس منزل میں ہم پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی بھائی کا گھر اوپر نہیں جا سکتا سیڑھی بھی تینوں انہوں نے اندر کمرے سے داخل کیا بٹن لگایا اوپر کہاں کیا اور اگر ہم ایمان کو پھگڑنا شروع کر دے گا تو پھر تم کمرے کے اندر مجھے کیوں بول کر رہے مجھے اتنی بات کر کیا ہوتی ہے تو آگے سے کیوں پوچھ لیتے میں تم کیوں پابند کر رہے ہو وہ اگر ہم بات تھے یہ تو آتی ہے مجھے ہنسا لگانے کے لیے لیکن مجھے کو بتانے کے لیے میں اگر اس سے کھڑے تھا تو بھی یہ سے جائے جاتی تو خدا ہمارے نفس کے تقاضے کے بدل کو بتاتا ہے تاکہ ہماری روحانیت کی کے اوپر ہو جائے ایک روپئے اور ایک دوسرے میں نے پہلے کیا پہلے کیا کہ دیکھو دوست اگر انسان کے اندر چاہتے نہ ہوتی تو چاہے ان کو دیکھ کر محسوس کرنے کا سوال کیا ہوتا ہے برسات کی پلنٹی کیا ہوتی مسلم کا کیا بھی نہیں وہ کسی کا مہاراجا ہے لنگی بھیڑ کیا نہ پیڑے بھی کیا جس سے وہ سترنگ کے کسی ہے کسی نے پیڑ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس کیا ہم کا خزانہ نہ ہوتا ہمارے پاس نہ ہوتی اور ہم بھی روکنے والے نہ ہوتے تو ہماری ہم ترقیات کا میدان اگر دور بھی بنتا تو ہم خریدتے جتنے ہو جاتے باہر نہ پہنچتے جہاں سے خریدتے تو پہنچ بات بس تو وہ اللہ نے سوال کیا گیا کہ اللہ نے آزمایا کیوں اللہ نے آزمایا اس لیے قرآن چاہتے میں جب میرے تم اب تم آپ کو میں پاگل آتے آزمائے زندگی کے میں تاکہ زندگی کے میدان یعنی میدان دنیا کے میدان جنگ میں ڈال کر ہم تمہیں دیکھے کہ بہادر کون ہے اور میرے پاس یہ سارے تین سو میدان سے ہٹ جانے والا اور آسان ہوا کی کے سلام سے پہلے جانے والا انسان کون ہے لیکن آگامی جنگ میں ایک دوسرے سے ملے گا اتنا چاہے تو وہ وکٹوریا کلاس والا ملا کرتے تھے غالباً پاکستان کا کرتے کیا ہے نسا حاضر یہ حاضر بھی انسان ہر ایک پینے کا نہیں یہ بے گا اور وہ وہاں پہنچے گا ہر پر کتنی بڑی جنگ ہوئی ایک آدمی کو ملا پیسے پیسے کی جنگ میں ایک آدمی کو انسان حاضر ملا اور ایک آدم کو آدمی کو تین سالوں حاضر ملا اس نے اپنے آپ کو کیسے سال روپے کے گنگا کے بندے کھانا نہیں کھایا تھا اور اپنے آپ کو روکتا رہا بولنے سے سہارتا رہا اسی طور قرآن نے کہا کہ بے سب وہ سارے سنتا وہ لوگ جو کہ رک جانے والے جماعت کر لینے والے چاہتے تو روک کو لینے والے ہیں جنگ سے حالت تنگیوں کی حالت میں بھی بیماریوں کی حالت میں بھی اور میدانی جنگ میں بھی یعنی آسان کی پابندی اب جب ہوگی تو آپ کو انسانے حاضر بھی ملے گا انسان محمد بھی ملے گا انسان ایران بھی ملے گا خدا کا اترے گا جب تک آپ نہ ہو تو آسمائن سے انسان سندر بن کر نکلتا ہے مولانا نے سام سے کہا اور بڑے ایک سک سکتا ہے مولانا نے مولانا جو ہے مسلم میں اگر دیکھا جائے گا ایک بار ایسے یہ رہتا رہتا ہے بار بار کہتا ہے مجھ سے حضرے باپ باپ ہر درما کے ساتھ بار بار ان کی تعریف کرتا اور بار بار چاہتا ہے ایسے نہیں چاہتا مولانا کے مسلم کو آپ دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ اس زمانے کے مسائل میں بہت سارے حل نہیں چاہتے تھے ایک مقام پر چاہتا کہ دنیا مثال دیکھے نا دنیا کی چاہت اور مثال جو ہے یہ کس کی ہے یہ بالکل کی ہے بی سی کی ہے وہ بھی ہمارے سپنا روشن ہے کہ کس کے ذریعے سے سپنا کا ہمام روشن ہے ہمام پانی بہانے میں ہوتے تو نہانے والے تو مجھے انگیت نہیں کیا سکتی تھی اگر گرمی انگیزی نہ ہو تو پانی گرم ہو سکتا اسی تقوا ہمارا کام چل ہی ہوگا جیسے ہمارے جنگ چاہتے ہوگی ورنہ دھا کہ جنتا بار جب ایک گنا نہیں کرے گی تب اس کا کیا سماج ہوگا پورا واقع میں انگاہ کر رہے گی تو کوئی ترقی کا ہو سکتی ہے تو انسان کی طرف کو یاد آ جائے روز سے کام بڑھنے میں ہے اور اس انسان کے دل سے جو خرید آتی ہے جو تنگی آتی ہے اور انسان اپنے سے جو تاریخ آتا ہے اس ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور مظاہرے کے طور پر اللہ ہمارے نصیب ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جب نبی میں جا رہی وہ لوگ یہ ہماری وہاں میں محنت کرتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کر دیتے ہیں ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیتے ہیں ایک حدیث ہے فرمایا مجھے بات لگتی ہے حکمت جنت لگتا ہے وہ نہ سکتا ہے جنت اللہ انہوں نے بھاس دیا چاہتے حکم جنت لگتا ہے کراہیت والی کی کرتے جسے نفس سے ہو گزرتی ہے اور بے سے کاٹ دیا گاس دیا اللہ نے جن چیزوں سے جیسے دن کی چاہتے ہیں یہ لاکھ جی کے لیے آپ لوگ دیکھے گا سادر علاقوں میں جنگوں وغیرہ میں تعلیم کا تو پتا نہیں یہ ہاتھی پکڑتے تھے زمین میں کر لیتے تھے جنگل میں ان کو ہلکی ہلکی لکڑی رکھ کر کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ ڈال دیا اور وہ سیدھا سادہ ہاتھی ہے سمجھ میں لگا یہ بڑھتا آگے بڑھتا ہے جب سیوا پر پہنچتا ہے تو سب کا پیٹتا ہے جب حام کیا ہے چاہے ان کا ہو ہے اللہ نے جہنم ہمیں بتا دیا ہم دلا کے رکھتے تھے ایک بچہ پتے گئے ان اور اللہ نے جو حدیث کاری تھی اسی لیے حدیث حرکت کاری تھی کہ ہم گئے اس کے اندر نہیں گر جائے اور سوال یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا ضرورت اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمارے آسمانی کی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہم کیا ہم کیا خود وہ پہلے مان لے آئے یہ چاہے اختیار کرے اللہ کی چار یہ سب میں آنے سنگی لیکن انہوں نے جو آسان دیے ہم آسان ہوئے دیے اللہ تمہاری طرف کو چاہتا ہے دیکھو تمہارے رشتے کو ایک مطلب شکتی کہ طور پر کہا جاتا ہے چند نے سے کہا کیا کہ دیکھا کسی کی استعمال کم ہوتی ہے کسی کی استعمال زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ میں سب اور خدا کے آسان کو کا مثال کے طور پر میں کل میں نہیں سکتا میں مرنے پڑھنے نہیں جا سکتا میں کھڑے ہو کر نماز نہیں کر سکتا تو اور نماز میں قیام جو ہے کھڑا ہونے جو ہے خراب ہے لیکن کا لڑ میں بھی فرد ہے میں معذور ویڈ میں فرد نہیں تو اللہ کے آسان ہر سب کے لیے اس چیز کے کے اندر ہے یا اللہ ویسے اللہ کہا وہ کہا تم اللہ تکلیف نہیں دے گا کسی کو جو بھی اس کے دائرے حکم میں ہو اور انسان کی طرف کی یا ہر ایک کی طرف کی جو ہے اس سے اس دائرے میں ہوگی جو خود کو کر رہا ہے یعنی جو چیز کے بات ہے مثال کے طور پر چندہ مانگا جاتا ہے ایک شخص اس کی کل مسائل جو ہے پانچ روپئے ہے وہ پانچ روپیہ دیتے ایک روپیہ دے دیتا ہے بار سن جہاز سن ایک روپیہ دے دیتا ہے اور ادھر سوال کیا جاتا تو بھائی چاہے پیدل نہیں تم بھی تھی دے تو فائدہ تم نے پانچ میں تو نے ایک روپیہ دیا دے میں دیتا اور اس کے پاس ہے کروڑوں روپیہ کروڑوں میں سو یہاں رہی ہے دنیا کے پاس میں سے ایک کو نکالنا ہے اور خدا ایک دے گا سو پر نہیں دے گا وہ تو ایک کوشچن کو دیکھا جائے گا اسی طور پر اگر کس کی سے بات ہے اسی سے اس سے اللہ کی ترقیات کو سارا پر جو دے دے گا اور جس کی زیادہ ہے اللہ کے ہاں جو ہے وہ میں انصاف نہیں تو سے سلام یہ ہوا کہ انسانوں کی اطلاع اور آزمائی اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خدا کے حضور تمام مخلوقات پر سب سے ہندا لے جانا چاہتا تھا اور اگر انسان کے اندر یہ گنا کتاب یہ نہ ہوتی تو انسان کی کتنی نہ کسی اور میں جو زیادہ سے زیادہ خریدتا ہوگا انسان نہ ہوتا اور ایک خریدے سے ہندوستان ہوں گے مگر اس میں لگنے سے آپ یہ محنت ہم کے طرف سے گزرتی ہے اگر ارے کی محنت کر سے پہلے بن جائے اور ہمارے اللہ کا کام کرنا جو کسی دوسرے کا کام نہیں بنایا کام وہ بارہ مند ملتا بارہ مندر کو